ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریا میں بھیجا ہم نے ایک قوم کے پاس پڑاؤ ڈالا اور ان سے ضیافت کی درخواست کی لیکن ان لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اسی دوران ان کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا چنانچہ انہوں نے ہمارے پاس آ کر کہا کیا آپ میں سے کوئی بچھو کے ڈنک سے جھاڑ پھونک کرتا ہے میں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں لیکن اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھے کچھ بکریاں نہ دے دو انہوں نے کہا ہم تم کو تیس بکریاں دیں گے چنانچہ ہم نے قبول کر لیا اور میں نے سات بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا اور ہم نے بکریاں لے لیں ہمارے دل میں بکریوں کے متعلق کچھ خیال آیا لہذا ہم نے کہا جلدی نہ کرو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے بیان کر دیا آپ نے فرمایا تم نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ رقیہ یعنی دم کی دعا ہے تم لوگ بکریاں لے لو اور اپنے ساتھ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تریسٹھ یہ حدیث صحیح ہے